کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی گولاد ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے پھر تو جو برہا میرے مرشدی دی اطار پھر جو برہا میرے مرشدی اطار نظر دل پہ جامع میرے مرشدی عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے نفس ہوا حال میرا بورا حاوی ہوا حال میرا برا تجھ سے کبے گے چھوپا میرے مرشدی اتار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے پائے گا یہ شفا میرے مرشدی اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے بس تیری یادیں ہو دل میرا شاد ہو بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو مجھ کو میں وہ پیلا میرے مرشدی کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج غم چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ایسا میں دے مجھے ہوش بھی نارا ہے ایسا غم دے مجھے ہوش بھی رہے ایسا ہمیں دے مجھے ہوش بھی نارا ہے بس اپنا بنا میرے مریش اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے مجھ گونا خا ر کو اسری کو مجھ گونا خا کو سریا آکار کو تو ہی مخل بنا میرے مرشدی اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈال دی قلب میں عظمت اے مستعفی ڈال دی قلب میں عظمت ہے مستعفی تورا زا کی دیا میرے مرشدیت دیا تار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے گلشان سلیت پہ تھی مغلومیت گلشان سلیت پہ تھی مغلومیت تو نے دی گے باقا میرے مریش دی تار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے نے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہے یہ فضل خدا کہ یہ تجھے پہ فدا ہے یہ فضل خدا کہ یہ تجھے پہ فدا بچہ ہو یا بڑا میرے مرشدی عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے بابو میں میرا ہوں اکرو کو بھی پڑھوں بابو میں میرا ہوں اکرو کو بھی پڑھوں کنزل ایما سادہ میرے مرشدی دی کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے پورے دن ہو نصیب سب ماما شریف پورے دن ہو نصیب سب ماں شریف سنت تائی ماں میرے مرشدی دی اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار کر دو نظر کرم اتار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے بابا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے آخری وقت ہے اور بڑا سخت ہے میرا ایمان بچا میرے مرشد پیا ایک تھا مزہ جب جو دے رضا ایک عجب تھا مزہ جب جو جو رضا تیری جان بجالا میرے مرشدی عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار کر دو نظر کرم عطار اپنے منگتوں کی ہو لاج ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے باپا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے بڑی دیر سے